اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی